قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون أنا بيك هديجية کہ کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارے اور تمہارے رب ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں ہم تو اللہ ہی کے لیے خلوص کرنے والے ہیں کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھی کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ اللہ کے پاس کی شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں یہ امت ہے جو گزر چکی جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے تم ان کے اعمال سے سوال نہ کیے جاؤ گے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے حقیقی دین دین اسلام ہے مشرقوں کے جھگڑے کو دفاع کرنے کا حکم رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ ہم سے اللہ کی توحید اخلاص اطاعت وغیرہ کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو وہ صرف ہمارے ہی نہیں بلکہ تمہارے بھی رب ہیں ہم پر اور تم پر قابض و متصرف بھی وہی اکیلے ہیں ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے عمل تمہیں کام آئیں گے ہم تم سے اور تمہارے شرک سے بیزار ہیں اور جگہ اللہ نے فرمایا وہ ان کا زبو کا فقل الیات یعنی اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے تم میرے نیک کام سے اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے جو کا یعنی اے نبی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے میں نے اور میرے ماننے والوں نے اپنے منہ اللہ کی طرف کر دیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا اتحاجونی فی اللہ کیا میری قوم کے لوگوں تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے الم تر الدین جو ابراہیم فی رب یعنی اے نبی آپ نے اسے بھی دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا بس یہاں ان جھگڑنے والوں سے کہا گیا کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہم تم سے بیزار تم ہم سے الگ ہم عبادت اور توجہ میں اخلاص اور اکسوئی کرنے والے لوگ ہیں پھر ان لوگوں کے دعوے کی تردید ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تم اے یہودیوں اور اے نصرانیوں کیوں یہ باتیں بنا رہے ہو کیا تمہارا علم اللہ سے بڑھ گیا اللہ نے تو صاف فرما دیا میں کیا نہ ابراہیم و یہودی یوں ولا نسرانی حنیفم مسلم المشرقین یعنی ابراہیم علیہ السّلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی نہ مشرق بلکہ خالص مسلمان تھے ان یہودیوں کا اللہ کی شہادت کو چھپا کر بڑا ظلم کرنا یہ تھا کہ اللہ کی کتاب جو ان کے پاس آئی اس میں انہوں نے پڑھا کہ حقیقی دین اسلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہ السلام وغیرہ یہودیت اور نصرانیت سے الگ تھے لیکن پھر نہ ماننا اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس بات کو بھی چھپا دیا پھر فرمایا تمہارے اعمال اللہ پر پوشیدہ نہیں اللہ کا محیط علم سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں وہ اللہ ہر بھلائی اور برائی کے پورے پورے بدلے دیں گے یہ تنبیہ کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ پاک باز جماعت تو اللہ کے پاس پہنچ چکی یعنی انبیاء علیہم السلام کی تو جب تک تم اے یہودیوں اور نصرانیوں ان انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر نہ چلو صرف ان کی اولاد میں سے ہونا تمہیں اللہ کے ہاں کوئی عزت اور نفع نہیں دے سکتا ہے ان کے نیک اعمال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اور تمہاری بد اعمالیوں کا ان پر کوئی بوجھ نہیں جو کرے وہی بھرے تم نے جب ایک نبی کی تقدیب کی تو گویا تمام انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا لایا بالخصوص اے وہ لوگوں جو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہو تم تو بڑے ہی وبال میں آ گئے تم نے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جو سید الانبیاء ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جو رسول رب العالمین ہیں یعنی تمام انبیاء کے سردار ہیں تمام رسولوں میں سب سے اخیر میں آنے والے ہیں آپ کے بعد اب کوئی قیامت تک رسول نہ ہوگا اور جو تمام جہان والوں کے پالنے والے اللہ کے بھیجے ہوئے پیمبر ہیں جن کی رسالت تمام انسانوں اور جنوں کی طرف ہے جن کی رسالت کے ماننے کا ہر ایک شخص مکلف ہے اللہ تعالیٰ کے بے شمار درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام پر بھی